سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين صدق الله العظيم فرقانہ فران کم سیات الْفَضْلِ فرق اے ایمان والو اللہ سے کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان عطا کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں مغفرت دے گا اور وہ بڑے فضل والا ہے تو عزم کو اللہ دین گفر اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ جب کافر لوگ اے نبی آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے کہ لیوس بدو کا کہ یا تو آپ کو گرفتار کر لیں او طلوع کا یا آپ کو قتل کر دیں او یو یوخ رجوع یا یہ کہ آپ کو نکال دیں مکہ سے قیم کرونا یہ سارے ہیلے کر رہے تھے آپ کے بارے میں وہیم اللہ اور اللہ پاک بھی تدبیر کر رہے تھے اللہ خیر ناکرین اللہ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں وہی ربت علیہ ما یادنا قاب قد سمعنا لو نشاء لکنا مثل هذا جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے آیات سنی ہے اگر ہم چاہیں تو اس طرح کی آیات ہم بھی پڑھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں لکلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے یہ قرآن مجید مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اس کے اندر بات گزشتہ سبق میں ہو رہی تھی کہ اللہ رب کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو یعنی اس پر ان کا کہانا ہے آج کے سبق میں یہ بتایا ہے کہ ایمان والو پرہیزگار بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں نصرت و مدد سے نوازے گا فرقان کا معنی ہے حفاظت بھی حق و باطل کی مابین فرق کرنا بھی مدد و نصرت بھی یا نام لو ان اللہ تم فرقانہ ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا یعنی مدد و نصرت ادا کرے گا تمہاری حفاظت کرے گا حق کو باطل کے مابین فرق کرنے والی چیز عطا کرے گا یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ ایمان والو متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ گناہوں سے بچنے والے بنو یہ ایمان والے کی صلاحیت میں ہے یہ کام کرنا ایمان والے کے بس میں ہے یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جو اس کو ایسا تکلیف والا الفاظ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کام وہ نہ کر سکے اور ایمان والے کو یہ کرے ایمان والوں اللہ سے کرو پرہیزگار بار بن جاؤ گناہوں سے بچو یہ کام آسان ہے اور ہر ایمان والا یہ کام کر سکتا ہے یہی مقصد ہوتا ہے دین میں آسانی کا کہ اس میں ایسا حکم نہیں ہے کہ جو انسان اس حکم کو بجا نہ لا سکے یہ کم فرقانہ فہرزگاری کے بدلے میں اللہ پاک تمہیں فرقان ادا کرے گا اس کے مختلف معنی ہیں جو ابھی میں نے کیے تمہیں مدد دے گا نصرت ادا کرے گا تمہاری حفاظت کرے گا براہ رات نے فرقان بنانا یہ لکھا ہے کہ تمہیں ایسی صلاحیت دے گا جب تم نیک بن جاؤ گے پرہیزگار بنو گے تمہیں ایسی صلاحیت دے گا کہ تم حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے لگ جاؤ گے خود بخود ایک حدیث میں جناب نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اگر آپ کسی کا میں کا شکار ہو جائیں کہ یہ کام کرنا ہے یا یہ کام کرنا ہے تو اس تخت اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں تو اس تبتے وکلبک فی افتاب تو آپ اپنے دل سے فتوا حاصل کریں آپ کا دل آپ کے لیے سب سے بڑا مفتی ہے یہ جب انسان کی بصیرت بسارا ٹھیک ہونا عقل سلیم ہو تو وہ خود بخود خیر اور شر کا فیصلہ کر سکتا ہے حق اور باطل کا فیصلہ کر سکتا ہے دوستو دین اسلام جو ہے عین فطرت انسان کے مطابق ہے یعنی انسانی فطرت جو چاہتی ہے فطرت درست ہونی چاہیے نا مزاج خراب نہ ہو بیماری نہ ہو جب مرض لگ جائے تو پھر تو میٹھے بھی کروا لگتا ہے جب فطرت سلیم ہو فطرت انسان کی درست ہو تو اسلام مذہب عین فطرت اسلام کے مطابق ہے مثلاً جتنی چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے یہ چیزیں تمہارے لیے مضر ہیں معاشرے کے اعتبار سے تمہارے ماحول کے تمہارے صحت کے لحاظ سے وہ اسلام اگر ان چیزوں سے منع نہ بھی کرے تب بھی انسانی فطرت خود یہ گواہ دیتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے نہیں کرنی چاہیے مسئلہ قرآن نے تو کہا چوری نہ کرو اور چوری کرنے والے کی اگر بغان سے چوری ثابت ہو گئی تو ہاتھ کٹ جائیں گے تو کون سی فطرت سلیم جو ہے چوری کو جائز کہتی ہے چلو قرآن نے نہیں کہا چور کے بارے میں کوئی بات نہیں فرض تو ایک عام انسان بھی کسی دوسرے کا مال اٹھانا کیسے جائز سمجھتا ہے اسی طریقے سے اور بھی جتنے گناہ ہیں مثلاً قتل قرآن نے تو بتایا کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس نے اتنا جرم کیا ہے پوری انسانیت کو قتل کیا اس کی یہ سزا یہ سزا بالکل قرآن نے یہ بات نہیں کہی تو کون سا انسان دوسرے انسان کو جس کی عقل سلیم ہو درست نظام ہو اس کا وہ دوسرے کو قتل کرنا کیسے جائز سمجھتا ہے یہی بات بات ڈالنے کی ہے یہی خوراک کے اعتبار سے ہے جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے وہ کھانے کے اعتبار سے ہوں استعمال کے اعتبار سے ہوں معاشرے کے اعتبار سے ہوں سب کو انسان کے لیے مضر ہے اور وہ فطرت انسانی جو وہ ان فطرت ہے غلط سمجھتا ہے اور ان سے دور نہیں یعنی گناہ جو ہے وہ کبھی لے آئی نہیں ہے اپنی ذات میں ان میں برائی ہے جن چیزوں سے منع کیا وہ گناہ ہے ان کی اپنی ذات میں خود ہے برائی ہے جو انسانی فطرت ہے درست مزاج ہے وہ ان بری چیزوں کو خود برا سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ جو گاؤں دیہاتوں وغیرہ میں کوئی ان کے پاس کوئی اتنا علم نہیں کوئی چیز نہیں لگے بہت سارے ان کے اصول اچھے بہت سارے گناہوں سے وہ بچنے والے ہیں جبکہ انہوں نے کچھ پڑھا نہیں ہے وہ انسانی عقل سلیم ان کو بتاتی ہے یہ کام مضر ہیں کسی کو دھوکہ دینا چوری کرنا کسی کو مارنا کسی کا مال چھپانا کسی کو پلان کرنا اور آج دنیا نے ترقی کی ہے دوستوں اور چوری کرنے کا ڈھنگ سکھائے ہیں دوسرے کو لوٹنے کا ڈھنگ سکھایا یہ معاشرہ مہذب ہو رہا ہے کہ لوٹنے کو ایک حسن سلیقے سے لوٹا جا رہا ہے اور اس کو پھر کوئی جائز یا ناجائز بھی نہیں سمجھتا جس سے پورا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے تو قرآن کہا ایمان وادو اللہ سے کرو گناہوں سے بچو یہ جو الگ فرقانہ اللہ تعالب تمہیں مدد دے گا تمہاری نصرت کرے گا تمہاری حفاظت کرے گا تمہیں یہ صلاحیت ادا کرے گا کہ حق و باطل کے مابین فرق کر سکو گے یوم الفرقان کو قرآن مجید نے غزوہ بدر کو بھی یوم الفرقان کہا قرآن مجید کا نام بھی فرقان ہو حق و باطل کے مابین فرق کرنے والی کتاب فرمایا کہ جب متقی بن جاؤ گے یہ کب فرآم تم سیاحت کم تمہارے گناہوں کو اللہ مٹائے گا وہ یکفر لکم اور تمہیں مغفرت عطا کرے گا اللہ حمد الفضل بازیم اللہ بڑے فضل والا ہے وہی جنگ کرو گے تم مزین کا فروغ یس بتو کا او کا او یخرجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرقین مکہ نے مشورہ کیا کہ اس شخص کو کیا کرنا چاہیے جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بارہ تیرہ سال آپ نے مکہ مکرمہ میں تبدیل میں گزارے نبوت ملنے کے بعد تو آئے دن مسلمانوں میں اضافہ ہو رہا تھا جبکہ مشرقین مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفوں اور پریشانیوں میں مبتلا کر رہے تھے جو ان سے ہو سکتا تھا مارنے کے اعتبار سے بیکاٹ کرنے کے اعتبار سے شہد علی تعلیم میں داخل کرنے کے اعتبار سے وغیرہ رہا ہے لیکن اضافہ ہوتا رہا ہے اب یہ مزید پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہے ہم تو ہر کچھ کر چکے ہیں لیکن پھر بھی یہ بڑھتے جا رہے ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بن جاتے ہیں وہ اتنے پکے ہیں اتنے پکے ہیں نہ باہر سے غریب گھبراتے ہیں نہ گرفتاری سے گھبراتے ہیں نہ غربت سے گھبراتے ہیں کسی چیز سے وہ گھبراتے نہیں پریشان ہو گئے یہ مشورہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک دار بدوا مقرر کیا ہوا تھا اب تو وہ حدود حرم کی مسجد حرام کے اندر وہ جگہ داخل ہے یہ کسئی بن کلاب کا گھر تھا مشرقین مکہ کا ایک سردار پرانا گزرا ہے کسئی بن کلاب اس کا یہ گھر تھا اس کو انہوں نے مشورے کے لیے منتخب کیا ہوا تھا اس کو یہ دار بدوا کہتے تھے یہاں پر انہوں نے مشورہ بلایا سب سرداروں کا ابو جہل بھی آ گئے فلاں فلاں اتبا شہبہ جو بھی سارے جب آ گئے تو مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ شخص بڑھتا جا رہا ہے اپنے پروگرام میں اور اس کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں ان کو کس طریقے سے روکا جائے ہر کوئی اپنی رائے دے اب اس میں سب سے پہلے ابو البختری ایک مشرقین مکہ کا شخص تھا اس نے مشورہ دیا کہ زنجیروں کے اندر اس کو باندھ دیا جائے یوں کر دیا جائے کہ اسی دوران ایک شخص ان کے دار و میں مشورے کی جگہ میں پورا شخص محمد داخل ہونا چاہا اس نے جائے چاہیے انہوں نے پوچھا تم کون ہو وہ کہنے لگا کہ میں عربی شیخ ہوں نجد کا رہنے والا ہوں میں یہاں آیا ہوا تھا پتہ چلا ہے کہ آپ کسی خاص پروگرام میں مشورہ کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میری بھی بڑی عمر ہے اور بڑے تجربے ہیں تو اگر آپ اجازت چاہ دو تو میں بھی آپ کے ساتھ مشورے میں شریک ہو جاتا ہوں میں نجد کے علاقے کا پورا عربی شیخ ہوں یہ نجب کا علاقہ وہی ہے جہاں جہاں کے آج کل یہ جو بادشاہ ہیں سعودی عرب کے یہ نجب کے علاقے کے یہ نفس العمر میں ابلیس تھا جو بوڑھے شہر کی صورت میں ان کے مشورے میں شریک ہوا اور کہہ رہا ہے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں تجربے کار ہوں مجھے بھی اپنے مشورے میں شریک کرو اس کو وہ پھر شیخ نجدی کے لحاظ لفظ سے وہ پکارتے ہیں ابھی وہ شریک ہو گیا مجلس میں ابو پختری نے سب سے پہلے مشورہ دیا کہ اس شخص کو زنجیروں میں جگڑ دیا جائے اور ایک ویران گھر میں اس کو باندھ دیتے ہیں کوئی کھانے پینے کا انتظام اس کے لیے سہولت کا کچھ نہیں اجازت دیتے ہیں یہ خود بخود ہی اندر مر جائے گا تو بعد میں اس مشورے کا انکار کیا تو وہ بوڑھے شیخ نجدی نے کہا کہ یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے اس کے ماننے والے ایسے مضبوط لوگ ہیں گلے چند ہیں یہ حملہ کر کے چھڑا لیں گے تو یہ صحیح نہیں پھر اس کے بعد ابو الاسود ہے اس نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو یہاں سے نکال دیتے ہیں اپنے علاقے سے مکہ سے جدھر چاہے جہاں آباد ہو جائے جو چاہے وہاں کرے گی ہمارے علاقے میں تو یہ فساد نہیں پھیلائیں گے نا راج بلا نئے دین نہیں لے کے وہ پھیلائیں گے تو اس پر بھی شیخ مجیدی نے کہا کہ یہ پروگرام بھی ٹھیک نہیں ہے یہ جدھر جائے گا لوگ اس کی بات کو سن کر اس کے ساتھ جڑتے جائیں گے ایک جماعت مضبوط بن جائے گی پھر تمہارے خلاف یہ حملہ کریں گے یہ پر قابض ہو جائیں گے ان کو اپنے علاقے سے نہ نکالو اب تیسرا مشورہ بعد میں لکھا ابو جہل نے دیا بعد میں کہا دوسروں نے اس نے کہا کہ ہر خاندان ایک ایک لڑکا دے ہر خاندان ایک ایک لڑکا دے اور یہ محاصرہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جیسے وہ باہر نکلیں تو سارے مل کر قتل کر دیں تو کسی کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوگا کہ اس کو کے قتل کیا جائے ہاں دیت ذمہ میں آئے گی تو پھر سارے خاندان مل کر دیت ان کے خاندان کو دے دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں اس پر شیخ نجدی نے یہ کہا کہ یہ مشورہ ٹھیک ہے لہٰذا سارے سب ساتھ نے اپنا ایک ایک بندہ دو سب نے ایک ایک بندہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ ہو گیا ادھر جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے اور آپ کو اللہ کے حکم سے پوری اس مشورے سے باخبر کر دیا اور یہ فرمایا کہ آپ نے بستر کے اوپر آپ رات کو اور علی رضی اللہ علیہ تعالیٰ کو آپ سنا دیں اور آپ آج رات کو ہی نکل جائیں ساتھ رضی اللہ آپ کو ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے پہلے سے پروگرام تو ہو رہا تھا ہجرت کا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ابھی نہیں ملی تھی جب آپ باہر نکلنے لگے تو باہر تو سارا محاصرہ تھا اس پر یہ سورہ یاسین کی جو ہے تیسری میں نے کئی دفعہ بتائی من کہی تھا کہ بائی کیا آپ اپنے ہاتھ میں مٹی لیں اور اس پر یہ پھونک مار کے ان پر پھینکیں تو یہ سارے اپنی مٹی اور آنکھوں میں مصروف ہو جائیں گے آپ ان کو نظر ہی نہیں آئیں گے جو آپ نکل کر چلے جائیں گے آپ نے ایسا کیا باہر سارے لوگ کھڑے تھے آپ نکل کر چلے گئے اور ہمارے شہر میں جو آپ نے وہ اپنے علاج بنا لی تین دن یہ ادھر ہی کھڑے صبح ہو گئی ہے وہاں کوئی شخص آیا بہرحال اللہ کی طرف سے ہی کوئی بات تھی اس نے کہا کیوں کھڑے ہو آپ لوگ کیا پالیسی ہے آپ کی تو وہ کہنے لگے کہ یہ مشورہ ہوا ہے جیسے ہی آپ نکلیں گے ہم حملہ کر کے آپ الحاظ بلّہ ختم کر دیں گے اس نے کہا بے وقوف ہو تمہارے سر پر تو مٹی پڑی ہوئی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ یہاں سے نکل گئے بس گیا ختم مسئلہ وہ کہنے لگے نہیں ہم ادھر ہی ہیں ہم بیداری کی حالت میں کھڑے ہیں اور وہ نہیں نکل کے جا سکے اس نے کہا تحقیق کر دو جب تحقیق کی تو اندر اور کبھی رضی اللہ ہو کر آنوکھے پر ان ان کا اس طرح خیال ہی نہیں آیا کہ یہ شخص یہاں پر سوئے ہیں اور انہیں ہی گویا کہ قتل کر دیتے ہیں اس طرح توجہ نہیں اور جب اس نے کہا کہ میری بات مانو وہ یہاں سے نکل چکے ہیں اور اپنے میری بات ماننے میں آپ کو یقین کر دینا چاہیے کہ میں کہہ رہا ہوں تمہارے سروں پر آنکھوں پر مٹی ہے وہ باہر کر گئے ہیں فانتر علينا حجارة من السماء يوقنا بعذاب عليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون <coughs> صدق الله وزيم وإذا تطلع عليهم آياتنا جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لی ہیں یہ آیات اگر ہم بھی چاہیں تو لکھنا مسلحاظہ اس اس طرح کی آیات اور قرآن <clears throat> بنا سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں انہذا اللہ الاولین نہیں ہے یہ قرآن مجید مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں کار اللہ ان کا نہٰذہ ہو من عندك اور اسی طرح جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ مذہب یا یہ نبی برحق ہے آپ کی طرف سے اور ہم نہیں مان رہے تو ہمارے اوپر پتھر کی بارش برسا دے اب اتنا عذاب نلیم یا اپنے پاس سے دردناک عذاب دے دے کہ ہم نہیں مان رہے وما خان اللہ اللہ پاک عذاب لوگوں کو نہیں دے رہے اس لیے کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں اور اللہ پاک عذاب اس وقت بھی لوگوں کو نہیں دیتے کہ جب لوگ توبہ اور استغفار کر رہے ہوتے ہیں کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ مشرقین مکہ نے یہ مشورہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اللہ پاک نے اپنی تدبیر کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے نکالا اور ان کے اوپر مٹی پھینکی انہیں نظر نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں سے آپ نکل آئے جس کو قرآن مجید نے کہا ویم قرون ویم قر اللہ اللہ خیر الفاقی باتیں کرتے ہیں ادھر نیچے بھی ویم قرون ویم کر اللہ اللہ خیر اللہ کرین یہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں یہ ناکام ہو گئے اس سے بھی ان کی ذلت اور رسوائی آئی پھر انعام مقرر کرنے لگ گئے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا پکڑے گا ہمیں پتہ بتائے گا کچھ کرے گا تو ہم اس کو سو اونٹوں کا انعام دیں گے وغیرہ یہ تو ہجرت کی بات ہوئی اگلی عید کا تعلق ہے خصوصاً اس عید کے بارے میں جو زیادہ لیڈر بن کے سامنے آیا اس کا نام مفسرین نے نظر بن حارث لکھا ہے یہ شخص کہنے لگا کہ جس طریقے سے یہ نبی حیات پر پڑھ کے ہمیں سناتے ہیں اگر ہم بھی چاہیں لغ لب اللہ مسلح اگر ہم بھی چاہیں کہ اس جیسا قرآن بنا کے سامنے لائیں اور پڑھنا پڑھانا سکھائیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں مطلب ہم کر نہیں رہے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو ایسے ڈینگے مارنا کیا مشکل ہے کر تو نہیں سکے قرآن مجید نے اس چیز پر ان کو چیلنج کیا یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں یہ وہ شخص ہے بدبخت جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں جس کا سورہ لقمان کے پہلے رقوع میں ذکر آتا ہے نظر بن حارث یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ کے جلسے کرتا تھا گانوں کے پروگرام کرتا تھا کہ لوگ دیکھو ادھر آتے ہیں یا ادھر زیادہ جاتے ہیں تاکہ آپ کے پروگرام کو میں کسی طریقے سے ناکام کر سکوں کفر دوستوں ہر دور میں اسلام کے پروگرام کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے دھمکیوں کی صورت میں بھی قتل کی صورت میں بھی مار کی صورت میں بھی تومتے لگانے کی صورت میں بھی اور اسی طریقے سے کے مقابلے میں دوسرے پروگرام بنا کر اور صورت میں بھی بارہ اللہ پاک کا اعلان ہے اعجال حق و صاحب الباطل ان الباطل کا ضرور کہا یوں کہتے تھے لیکن اس جیسا قرآن لا نہیں سکے اس وقت جو بہت بڑے عرب ادیب اور شاعر شمار ہوتے تھے امرا القیس وغیرہ جنہوں نے مقابلے کے طور پر اپنے قصیدے بیت اللہ شریف کے ساتھ اٹکائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ نادینہ کلبوسر نازل ہوئی تو آپ نے بھی ایک صحابی کو حکم دیا کہ لکھ کے آپ بیت اللہ کے ساتھ اٹکا دیں جیسے لٹکائی گئی یہ سورہ کوثر تو انہوں نے اپنے قصائد بیت اللہ شریف کے ساتھ سے اتار دیے تھے اور وہاں ایک جملہ لکھا کہ محاذہ کلام البشر یہ جو سورت لکھی گئی ہے یہ انسانی کلام نہیں ہے حالانکہ اس میں کوئی اتنے کوئی وزن کوئی شاعر کوئی ایسی ترتیب تو نہیں تین تو ایتے ان آتعینہ کل کوثر فصل رب کا ون خاطہ ان نشانے کا اللہ رقطہ لیکن صاحب فن جانتا ہے نا کہ اس کے اندر کیا فضاحت ہے کیا بلاغت ہے کیا اس میں وزن کا برابری ہے کیا قافیہ ہے کیا اس میں وزن استعمال ہوا ہے اس لیے انہوں نے اپنے قصائد اتار دیے تھے جو مقابلے میں مشرقین مکہ اور سردار وغیرہ تھے وہ یہ بات تو کہتے تھے کہ یہ پہلو کی کہانیاں ہیں ہم بھی ایسا بیان کر سکتے ہیں لیکن لا نہیں سکے تھے قرآن مجید نے سورہ کہف کے اندر بیان کیا کہ ان ان والجن الا یقتو بمثل هذا لا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا کہ جن و ان سارے جمع ہو جائیں اور ان کے ساتھ اور بھی مدد کے طور پر آ جائیں اور قرآن جیسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکیں گے اور نہیں لا سکیں گے اللهم إن كان هذا هو الحق من من عندك علينا حجارة السماء ویسطان بعذاب خاضہ یہ تیسری ہے اس کے بارے میں مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابو جہل جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے مقام بدر میں جو لڑائی کے لیے آ رہا تھا تو تیاری کرنے کے بعد آپ کے خلاف جنگ کی تیاری کرنے کے بعد جب مکہ سے باہر نکلنے لگا تو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ شریف کے قریب آیا اور یہ اس نے دعا کی یا بد دعا کی اس نے اپنے سمجھ کے مطابق کہ میں حق پر ہوں اور ہم مکہ میں رہ رہے ہیں اور وہ مکہ سے چلے گئے ہیں ہم ہی حق پر ہیں بعض دفعہ باطل یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اتنے عرصے سے جب ڈھیل دی جا رہی ہے ہمارے مال و متا بھی زیادہ ہے پیسہ بھی زیادہ ہے چودراہٹ بھی ہے اور بڑے عرصے سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ ہم پر عذاب بھیجتا یا ہم سے ختم ہو چکی ہوتی جب یہ بڑے عرصے سے مالداری بھی ہے اور افراد کی قوت بھی ہے اور ختم نہیں ہوئی تو پھر وہ باطل یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پر ہی ہیں تبھی ہی تو ہمیں ختم نہیں کیا گیا ابو جہل نے بھی یہی سمجھا ہوگا جب مقابلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگا تو خود اور اپنے ساتھ چند ساتھیوں کو اس نے لیا بیت اللہ کی طرف گیا بیت اللہ شریف کو پکڑ کے بعد نے دل لکھا ہے کہ بیت اللہ شریف کے دروازے کے پاس آ کے اس نے یہ جملے کہے کہ اے اللہ اگر یہ نبی جو یہاں سے مدینہ چلے گئے اور جس شریعت کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں جس قرآن کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ حق ہے تو فرالینا حجارت میں اب اتنا بھی عذاب نہیں ہمارے اوپر پھر پتھر کی بارش برسا ہمیں ختم کر دے یا اور کسی طریقے سے ہمارے اوپر عذاب بھیج دے اگر وہ برحق ہے اور اگر بالفرض یعنی دوسرا مفہوم میں مخالف کہ وہ برحق نہیں ہے پھر ان کو ختم کر دے یعنی اپنے نظریے کے مطابق وہ اتنا پکا تھا کہ گویا کے اپنے خلاف بد دعا کر کے جا رہا تھا کہ میں واقعہ نہیں برحق ہوں اور یہ میری بدعا میرے خلاف نہیں ہوگی پتھر کی بارش نہیں برسے گی ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا بارہ دعا اس کی یہ بدعا یہ صورت میں قبول ہوئی کہ مقام بدر میں اس سمیت اور بہت سارے سردار مارے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ذلت کی صورت ان کے اوپر ایسی مسلط کی کہ دو چھوٹے بچوں نے اس مکہ کے اس وقت کے بادشاہ کو دو چھوٹے بچوں نے قتل کیا ہے بجال کو معاذ اور محبت نے تو یہ اس نے کہا تھا اللہ ان کا انحاظہ ہو الحق فام حجارت من السماء کہ اگر یہ برحق ہے اور ہم نہیں مان رہے تو جیسے پہلے قوموں کے اوپر پتھر کے عذاب آئے آسمانوں نے پتھر برسائے یا اور کوئی صورت عذاب کی ہے تو یہ تناب عذاب نلیم ہمارے اوپر عذاب دے اللہ پاک نے اس جملے اس کے دعا دعا جملے کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ دو وجہ ہیں کہ جس وجہ سے میں اس آخری امت کے اوپر عذاب نہیں نازل کرتا ایک یہ ماکان اللہ علیہ بن کہ اللہ پاک لوگوں کے اوپر عذاب نہیں نازل کرے گا جب تک کہ اے نبی آپ لوگوں کے اندر موجود ہیں رہی بات یہ کہ ان کا غزوہ بدر میں ان کی شکست ہونا اور ستر کے لگ بھگ مشرقی نمکہ کے سرداروں کا مقدول ہونا یا اور کئی جگہوں میں ان کو جو رسوائی ہوئی یا مکہ فتح ہو گیا وغیرہ یہ عذاب نہیں یہ ایک تنبی تھی جب مقابلے میں آئے اور یہ تھوڑے سے تھے وہ زیادہ تھے وہ پرانے جنگجو تھے یہ تو بے سہارا تھے جب یہ غالب آ گئے تھوڑے سے لوگ اور وہ کثیر تعداد مغلوب ہوئی یہ ایک تنبی تھی کہ اس سے بھی سمجھ سکیں کہ اللہ پاک کی مدد و نصرت کس کے ساتھ ہے زہر ہے جن کے ساتھ ہے تو وہی برحق ہیں یہ عذاب نہیں تھا رہی بات جیسے ابو جہاں نے عذاب مانگا کہ اگر ہم غلط ہیں اور یہ حق پر ہے تو ہمارے اوپر پتھر برسائے جائیں تو پتھر برسانے کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم جب تک لوگوں کے اندر موجود ہے تو ان کے اوپر اس طرح کا عذاب میں نہیں بھیجوں گا جیسے پہلے قوم سمود قوم ہاتھ قوم لوت وغیرہ کے اوپر آیا دوسری بات اللہ تعالیٰ کے عذاب نہ آنے کی قرآن مجید نے یہ بتائی وما کان اللہ معذب ہم بہم یہستک اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر عذاب نہیں بیچتے جب تک کہ لوگ استغفار کرتے رہیں بات یہ ہے کہ مشرقین مکہ میں بعض لوگ تو واقعات بت پرستی کے شکار تھے اور اس طرح کے اللہ و کی طرف تھے لیکن ایک جماعت باوجود اس کے کہ وہ رائے حق پر تو نہیں تھی رائے حق پر نہیں تھی لیکن اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنے کی ترتیب میں لگی رہتی تھی بس اپنی سمجھ کے مطابق طواف کرتے رہتے تھے استغفار کرتے رہتے تھے کوئی بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے آتے انہیں ستو پلاتے رہتے تھے حاجیوں کو پانی پلاتے رہتے تھے کہ یہ ہمارے گناہ اس سے معاف ہو جائیں تو یہ بھی ایک نیکی تو ہے اللہ کے ہاں اصول امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت نقل کی کہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی کافر بھی نیکی کرے تو اس کی نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو دیتا رہتا ہے ہاں ایمان والے کو نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے آخرت میں بھی ملے گا تو یہ جو ان کی تھوڑی بہت نیکی تھی کہ اپنی سمجھ کے مطابق استغفار کرتے رہتے تھے یا طواف کرتے رہتے تھے یا حاجیوں کو پانی پلاتے ستو کھلاتے تھے تو اس وجہ سے بھی ان کے اوپر ایک استحصال یعنی بالکل ان کو نیست و نابود کرنے والا عذاب نہیں آیا کہ پھر جملہ تو استغفار اور یہی اصول ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب بھی کوئی قوم گناہ گار ہو اور توبہ اور استغفار میں مصروف رہے تو اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور عذاب اللہ تعالیٰ نہیں بھیجتے اللہ اللہ سمجھ نصیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الرحمن الرحیم وما وما وما وانت وهم وهم لهم عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مقاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليسدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الا جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون صدق اللّہ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں ان کو اللہ کیوں نہ عذاب دے کہ ان کی غلطی یہ ہے مشرقی نے کی کہ یہ عن المسجد الحرام کہ یہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں عمر قان القولیا یہ اللہ کے دوست نہیں ہیں اللہ کے دوست پرہیزگار ہوتے ہیں اور اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں عمر خان اللہ تو اندر گئی دلانو کاٹا ہوا یہ بیت اللہ شریف کے قریب آ کر عبادت نہیں کرتے مگر شور مچاتے ہیں سیٹیاں بجاتے ہیں اس کی وجہ سے حکم ہوا ان کو کہ چکھو عذاب کو بنا کن تم تک فرون اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے بلا شبہ یہ کافی لوگ یونفکون نام ہوں اپنے امبار خرچ کرتے ہیں کیوں یہ سدھو سبیر اللہ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں بس یونفکون پھر ان کے راجہ یہ رکھتے ہیں کہ اور بھی خرچ کریں گے سمت علیہم علیہ حسرہ پھر ان کے اوپر افسوس آ جاتا ہے سم یغلبون پھر مغلوب بھی کر دیے جاتے ہیں اور الزین کفرو بلا جہنم یکشرور یہی کافی لوگ ہیں جو جہنم کی طرف ان کو جمع کیا جائے گا یہ میرز اللہ الخبی سمین طیب اللہ تعالیٰ جدا کر دیتے ہیں گندے کو اچھے سے وہ جہل الخبیس آباد وغلہ آباز پھر بنا دیں کہ خبیز کو بعض کے بعض کے اوپر پھر وہ پھینکے گا اس کو جمع کرے گا ان کو سب کے سب کو جہنم پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں داخل کرے گا اور یہ لوگ ہیں خسارے والے بات ہو رہی تھی گزشتہ سبق میں کہ جب غزوہ بدر کی طرف نکلنے لگے تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کو پکڑ کے یہ دعا کی یا بد دعا کی کہ اللہ پاک یہ نبی اگر برحق ہے تو ہمارے اوپر پتھر برسا دے اپنے ذوق کے مطابق وہ سمجھتا تھا کہ میں سچا ہوں اللہ نے فرمایا کہ پتھر تو نہیں برساتے ہیں کہ ہمارا نبی اس حجاز علاقے میں موجود ہے اس کی برکت کی وجہ سے عذاب پتھروں کا نہیں آئے گا لیکن ویسے عذاب اور سزا اور تنگی اور ذلت جو غز و میں عہد وغیرہ میں نے دیکھ لی ہے تو دو وجہ بتائیں قرآن مجید نے عذاب کے نہ آنے کی ایک کی وجہ یہ ہے میں اللہ علیہ نقبہ علی ہوں بن اے نبی اللہ پاک ان کو عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ آپ جب تک ان کے اندر موجود ہیں یہ اللہ پاک کا خصوصی عنایت ہے دیگر ربی عالم و صلاح وسلم کے لوگ جو نافرمان ہوئے اور بات نہیں مانی اور مقابلے کیے تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا انبیاء کو یہ حکم ہوا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں اپنے ماننے والے ساتھیوں کو لے کر اور پیچھے کسی پر ہوا کا عذاب آیا بارش کا آیا پتھر کا آیا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اور خصوصیات اور برکات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نے خصوصی آپ پر فضل کیا ہے کہ جب تک آپ موجود ہیں تو قوم پر اس طرح کا نیست و نابود کرنے والا عذاب نہیں آئے گا آپ کی برکت سے دوسری وجہ عذاب نہ آنے کی قرآن مجید نے بیان کی کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں یعنی گناہ کون انسان ہے انبیاء علیہ و والسلام کے علاوہ کہ جس سے گناہ نہیں ہوتے ہاں فرق یہ ہے کہ جو بہت بڑے بزرگ ہیں اللہ والے ہیں ان سے کچھ خلاف اولا گناہ ہوتے رہتے ہیں کوئی مقرو ہو گیا کوئی اس طرح کوئی سنت رہ گئی جو کم درجے کے نیک ہوتے ہیں ان سے اور زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں جو زیادہ کمزور ہیں ان سے بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہو لہٰذا ہر انسان کو اپنی روزمرہ زندگی میں استفار کا معمول رکھنا چاہیے کہ جو معاملہ ہو رہا ہے ہر روز اس کی صفائی ہوتی رہتی ہے استفار کی کئی برکات ہے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اللہ راضی ہوتا ہے مزید یہ کہ استغفار سے اللہ رسوائی اور ذلت سے بچاتے ہیں کیونکہ اس کا ہر روز اللہ کے ساتھ سلو کا نظام چل رہا ہوتا ہے ہر روز غلطی ہو گئی ہر روز معافی ہو رہی ہے یہی وجہ ہے نا کہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ شام کو آپ استغفار کی تصویر پڑھیں درود شریف کی پڑھیں لا الہ الا اللہ کی پڑھیں سبحان اللہ حمدی پانچ دن کا معاملہ صاف ہو جائے اور پھر صبح کو شروع کریں پھر دعاؤں کے ساتھ کہ جو رات میں کوئی ایسی بات ہو گئی تو رات کا معاملہ صاف ہو جائے دن اچھی طرح شروع ہو جائے استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کیونکہ اللہ استفار سے گناہوں کو معاف کرتے ہیں راضی ہو جاتے ہیں اور پھر انسان پر بالکل یا عذاب نہیں آتا کہ جس سے نیست و نابود ہو جائے نسان قرآن مجید نے عموم سابقہ کے واقعے واقع بیان کیے قرآن مجید فرماتے ہیں فکل تستق پھر ان بہو کا نوارا مدرارا وہ یم دد تم استغفار کرو اس سے اولادوں میں اضافہ ہوگا بارش آئے گی رزق میں اضافہ ہوگا اور سب سے قیمتی اور بابرکت رزق وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک عطا کرتے ہیں کلشما موسم اچھا ہو جائے بارشیں بر موقع ہو فصل صحیح ہو جائیں تو کھانا کھائے وہ نظام سستا ہو جائے گا آپ دیکھا ہے نا آپ نے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پانچ روپئے کلو بھی ٹماٹر ملتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے سو روپئے میں چلے جاتے ہیں تو جب متوجہ اللہ ہو تو یہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں تو فرمایا کہ جب لوگ استغفار کرتے رہیں تو اللہ بالکل یا استحصار عذاب نہیں دیتے ہاں تھوڑی بہت جو تنبیہ ہوتی ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے بیماری آ گئی یا کوئی اور پریشانی آ گئی اور انسان متوجہ اللہ ہو جائے صدقہ دینے والا بنا استغفار کر رہا ہے ختم پڑھا رہا ہے نفل پڑ رہا ہے تو یہ تو مصیبت اس کے لیے اہم نعمت ہے اہم راحت ہے کہ جس سے اس کو اللہ آ ہے فرمایا مشرقین مکہ کو اللہ عذاب دے گا اس کی عذاب کی یہ صورت ہے کہ جیسے غزوات کی صورت میں ان کو شکست کا سامنا ہوا کیوں ان کو عذاب دیتا ہے اللہ سدو نا بال مسجد الحرام وما کانو اولیا اہو ان اولیا اہو بلتو ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ لوگوں کو مسجد حرام کے اندر آنے سے روکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گوجری پھینکی وغیرہ کئی طرح کی تکالیفیں دی ہیں باقی یہاں عبادت کرنے آئے نہیں دوسرے صحابہ ہے کہ آپ کو بھی یہ تکلیف اس لیے دیتے تھے کہ مسجد کی طرف نہ آئیں یہ عبادت نہ کریں دیکھو مسجد کے اندر جو بھی شخص آتا ہے اس میں تقریباً ننانوے فیصد آنے والے شخصوں کا نظریہ عقیدہ نیت یہ ہوتی ہے کہ عبادت کرنی ہے اللہ کو راضی کرنا ہے کبھی کہیں ایک کا ٹکڑا کہیں ایسا واقعہ کوئی ہو جاتا ہے کوئی بندہ شرارت کرتا ہے مسجد کے اندر ہو جاتا ہے تو عموماً مسجد سے روکنا نہیں چاہیے کہ عموماً آنے والے لوگ مسجد میں اچھے آتے ہیں ہاں کوئی کس نظریے سے کر رہا ہے کس نظریے سے کر رہا ہے اللہ کی بات کر رہا ہے نا مسجد سے نہیں روکنا چاہیے ہاں جو کوئی غلطی ہو اس کو ایک طریقے سے سمجھایا جائے تو مشرقی نے مت کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صاحب کرام کو ہجرت سے پہلے بھی مسجد کے آنے سے روکتے تھے اور جب آپ نے عمرے کا ارادہ کرنا چاہا سلر دیبی جس میں ہوئی تو اس وقت بھی ان کا نظریہ یہی تھا وہ مسجد سے روکنا چاہتے تھے کہ ہم حملہ نہیں کرنے دیں گے ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے یہ بہت بڑی غلطی تھی مسجد سے روکنے کی فرمایا یہ اپنے آپ کو لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے دوست سمجھتے ہیں اللہ کے دوست کو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں پرہیزگار وہ ہیں کہ جو نیک بنے اللہ اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق جیسے اللہ اللہ کے رسول نے ہدایت دی ہے اس طرح اگر انسان نیکی کرے تو پرہیزگار ہے اور اگر اپنی خواہش کے ترتیب پہ نیکی کرے تو وہ پرہیزگاری نہیں ہے جیسے ان کی خواہش کی پیروی بتائی ہے کہ وما اصلاح تو ہم ان اللہ مقام و پستیا کہ یہ لوگ بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو کیسی نماز پڑھتے ہیں کہ اونچی اونچی آواز لگاتے ہیں رقص کرتے ہیں ناچتے ہیں شور بجاتے ہیں تستیا کہتے ہیں سیٹیاں بجانا یہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے حضور کو بازار گناہوں تم تک فروغ چکھو بازار کو یہ تمہارے کفر کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک نظریہ عبادت کا بنایا ہوا تھا کہ ننگا طواف کرنا ہے کہ کپڑوں کے ساتھ تو گناہ ہوتا رہتا ہے لہٰذا کپڑے اتار کے طواف کرو یہ ایک بے حجائی گویا مسجد حرام کے اندر کی جا رہی ہے دوسرا جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو شور مچاتے ہیں رقص کرتے ہیں سیٹیاں بجاتے ہیں یہ ذکر اذکار ہو رہا ہے تو یہ عبادت نہیں تھی یہ تو شریعت کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ ایک مذاق بنائی جا رہی تھی اب بھی آپ سمجھتے ہو لوگوں نے اسلام کو آسان کیا ہوا ہے ادھر اللہ آتا ادھر ناچنا شروع ہو جاتا ہے تو لوگ بھی سمجھتے ہیں یہ ناچنے والا اسلام آسان ہے قائدین بھی ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ ناچ گانے والا اسلام پیش کرو تاکہ عوام ہمارے ساتھ جڑ جائے اگر کوئی صحیح صاف ستھرا اسلام پیش کرو گے تو لوگ ہمارے ساتھ کیسے جڑیں گے آئیں گے کیسے یہ تو وہی بات ہوگی جیسے تبلیغی جماعت والے جمع کرتے رہتے ہیں اس سے اجتماعیت تو نہیں آئے گی لہٰذا تھوڑا سا رقص بھی ہو گانا بھی ہو ڈھول بھی ہو جائے اور اسلام ساتھ زندہ باد بھی ہو جائے یعنی یہ غلطی ہے اسلام کے ساتھ مذاق ہے شریعت کے ساتھ مذاق ہے خواہش کی پیروی ہو رہی ہے پیروی خواہش کی ہو رہی ہے اور اس کو لیبل دیا جا رہا ہے اسلام کا زیادہ اللہ کے کے اثار کو دینے پروگرام کیے جاتے ہیں ہاں شخص گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ سمجھتا ہے پھر استغفار کی بھی توفیق ہوگی یہ طریقہ کار کہ رقص کو عبادت سمجھنا ڈھول کو عبادت سمجھنا گانا بجانا سیٹیاں بجانا اس کو عبادت سمجھنا یہ قرآن مجید کا نام بارے پا آخری صفحہ میں آپ کے سامنے کھول کے رکھا ہوا ہے یہ مشرقی نے مکہ کا طریقہ بتایا ہے اسلام نام اس چیز کا نہیں ہے آپ کوئی بڑا لمبا چوڑا انسان اسلامی ہدایات کو نہیں پڑھ سکتا تو صاف ستھرے طریقے پر خود الگار موجود ہے اس میں آپ نے فرمایا یہ سب جاہلیت کے طریقے ہیں یہ گانے بجانے یہ فلان ڈھمکان یہ سارے میں نے اپنے پاؤں کے قدموں کے نیچے رول دیے ہیں یہ ختم کر دیے ہیں اور لوگوں نے اس کو عبادت سمجھا کہ مشرقی نے مکہ کا طریقہ اسلام میں آپ سے استقی کہے ہے تدبر کہے حکمت کہے شرافت کہے متانت کہے نہ کہ رقص کرنا ڈھول بجانا لباس کا پتہ نہیں ہے اور دیگر معاشرت اور اخلاق کا پتہ نہیں ہے بس قائد نے نعرہ لگایا لوگوں نے رقص لگانا شروع کر دیا یہ پروگرام آ رہا ہے یہ غلط بات ہے اسلام سے دور کرنے کے پروگرام ہے اور کیا اس لیے جاتا ہے کہ لوگ ہماری بات کو سنیں الله یہ مشرقی نے اللہ کے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جو انہوں نے چندہ جمع کیا تھا اور شام کی طرف پھر پروگرام بنایا اس کا تجارت کا اور نظریہ یہ قائم کیا کہ سارا خرچہ ہم مسلمانوں کے خلاف نفع استعمال کریں گے اور پھر یہ صاحب کیا کہتے تھے فصل کیوں نہ یہ تو خرچہ دے ہی رہے ہیں نا مسلمانوں کے خلاف ضرورت اور پڑی تو اور بھی دے گی لیکن مسلمان ختم ہونے چاہیے پھر ان پر افسوس ہوا کہ غزوہ بدر میں ستر بڑے ان کے مارے گئے ستر ان کے گرفتار ہو گئے ہر روز دس اونٹ ضبط کیے جاتے تھے اور ایک ایک بندے کے ذمہ تھا کہ آج تم نے دعوت کرنی ہے آج تم نے دعوت کرنی وہ وہ سارا سرمایا خرچ ہو گیا جو شام سے کے کھلایا تھا اسلام کے خلاف پھر ہر روز دس اونٹ ضبط کیے جا رہے ہیں پورے کافر اپنی دعوت کر رہے ہیں خلاصہ یہ کہ کچھ مال تو یوں کھا پی کے خرچ کر دیا بڑے بڑے سردار مارے گئے ستر کے لگ بھگ ستر کے لگ بھگ گرفتار ہو گئے پھر فدیے دے کے چھڑایا اور مال سارا خرچ ہو گیا کھانے پینے میں اور کچھ جو بچا انہوں نے غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آیا قرآن کہتا ہے سمت والے مسلمان ناکام نہیں ہے کافر ناکام ہوتا ہے اگر کافر کا مال چلا گیا فتح بھی نہ ہوئی تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی ان کے ساتھ یہ ہوا مسلمان اگر غیر طور پر فاتح ہو گیا اس غزلے میں اس جہاد میں اس کو فتح نصیب ہو گئی تو دنیا کے اعتبار سے بھی فاتح ہوا آفرت کے اعتبار سے تو فاتح ہے ہی اور اگر بالفرض ذہنی طور پر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو پھر بھی ان کی ظاہری طور پر کی شکست ان کے لیے رسوائی کا سبب نہیں ہے وہ آخرت کے اعتبار سے تو انعام ہے جو شہید ہو گئے ہیں ان کو بڑا احساس ہے مسلمان کے کسی حالت میں افسوس کی شکل نہیں ہے سمت علیہ یہ مال دولت بھی سارا انہوں نے خرچ کیا سم لگو پھر شکس بھی کھا گئے پھر جہنم میں بھی ڈالے جائیں گے اللہ نے ان کو ایسی سزا دی کہ پھر آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے یہ ان کو اللہ اکٹھا کر کے جہنم میں ڈالے گا الائے کا حکم خاص ان کی ایسی رسوائی ہوئی کہ دنیا کے اعتبار سے مال خرچ ہو گیا آخرت کے اعتبار سے جہنم ان کے لیے مقدر بنی تو حسرت دنیا و آخرت ہوئی اللہ سمجھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بس الله الرحمن الرحيم كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولا ونعم النصير صدق عمل نصیر فرما دیجئے اے نبی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ این تہو اگر بعض آ جائیں یہ کفر سے اور اسلام میں داخل ہو جائیں تو یغفر لہم ما قد صلح ان کے گزشتہ اسلام لانے سے پہلے تمام گناہوں کو اسلام کی برکت سے معاف کر دیا جائے گا وعی اور اگر یہ باز نہیں آتے کفر پر ہی رہتے ہیں تو فقط مدد سنت الاولین تو ان کے اوپر پہلوں والے طریقے کے مطابق عذاب آ سکتا ہے بقاتلو کو فتنا آپ ان کے خلاف جہاد کرتے رہیں یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے وہ یقون دین و کل اور دین سارا کا سارا اللہ ہی کا نافذ ہو کے رہے گا بہ ان بہو بین اللہ المیام الوسیع اگر یہ لوگ بعض آ جائیں تو اللہ باپ لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے ان طول اور اگر یہ پھر روگردانی اختیار کریں یعنی اپنے کفر کی طرف ہی مڑتے ہیں کفر پر ہی قائم رہتے ہیں تو فعلم جان لو ان اللہ مولا کم ہے مسلمانوں اللہ تمہارا دوست ہے نعم المولا اچھا دوست ہے نعم النصیر اور اچھا مددگار ہے بات وہی تھی غزوہ بدر سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی مسلمانوں پر اور کافروں نے اس پر مال بھی بڑا خرچ کیا ان کا مال بھی خرچ ہو گیا جان بھی ضائع ہو گئی بہت ساری تو فائدہ بھی نہیں ہوا کامیابی نہیں ہوئی تو الائے بحم الخاصرون حسرت دنیا والا رہے اور مسلمان کی ہر حال میں بہتری ہے ظاہری طور پر فتح نصیب ہو جائے تو بہتری ہے ہی ہے اگر بال فرق مسلمان شہید ہو جاتا ہے تو تب بھی وہ کامیاب ہے ہر صورت مسلمان کی کامیابی ہے لیکن اللہ پاک رحیم ہے اور اس کی صفت رحمت غالب ہے قرآن مجید نے کئی مقام پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ عذاب سے بچیں اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور میرے ساتھ سلو کر لیں میں راضی ہو جاؤں گا یہ اللہ کا اعلان ہے مایا فل اللہ عذاب ہوں ان شکر تم آمن تم مکان اللہ علیمہ اللہ کو کیا فائدہ ہوگا تمہیں عذاب دے کر یعنی باب بے شک غزوہ بدر ہوا اور کافروں کی طرف سے درمیاں ہوئیں پہل ہوئی مدینہ میں آ کے چڑھائی کرنا چاہتے تھے یہی بات بہت کی ہے یہی حساب کیا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اے نبی ان کافروں کو یہ بتا دیں یغفر ما قد فصل اگر اب بھی باز آ جائیں اور اسلام کو سمجھ جائیں اسلام میں داخل ہو جائیں کفر سے باز آ جائیں اب بھی لہم ما قد فصل تو جتنے گناہ انہوں نے کیے ہیں اس سے پہلے آج جو اسلام لا رہے ہیں تو اس سے پہلے جتنے گناہ ہوئے سب معاف کر دیے جائیں گے بعض مشرقین جو ہے وہ اسلام کی طرف آنا چاہتے تھے لیکن انہیں درمیان میں ایک شرمندگی حائل ہو جاتی تھی ایک تو ان کا کفر تھا یا بت پرستی تھی یا زندہ در کو کرنا تھا بچیوں کا یا ڈاکٹر ڈالنے وہ برا اپنی جگہ پر تھے انہیں شرمندگی یہ ہوتی تھی کہ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ستایا ہے اب سامنے جا کے کیسے بیٹھیں گے یا نظر بدر میں مقابلے میں آئے ہیں تو جنگ ہوئی ہے اب جب مسل اسلام لانے کے لیے جائیں تو اب بڑی شرمندگی ہوگی اس طرح کی باتیں ان کے درمیان میں ہوتی تھی یہی وجہ ہے کہ ابو سفیان نے جب اسلام لایا مکہ فتح مکہ کے دن اللہ تعالیٰ نے تو پریشان ہو رہے تھے کہ میں اسلام تو لا چکا ہوں لیکن سامنے کیسے جاؤں کہ میں بدر میں بھی مقابلے میں تھا عہد میں بھی مقابلے میں تھا احزاب میں بھی مقابلے میں تھا تو شرم آتی ہے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو وہ مشہور آپ نے جملہ ارشاد فرمایا تھا صفا پہاڑی پر چڑھ کے من داخلہ ہے بارہ ابھی سفیان کا نام ابو سفیان میرا اس طرح بھائی ہے جس طرح اور مسلمان اسلام لا چکے ہیں ساتھی اور میرے بھائی ہیں ابو سفیان ابھی میرے نہیں تھے تو وہ چاہتے ہیں علاقے بادوں کو تو اس لیے چھوڑا کہ میں بار اسلام میں جا کے رہوں گا اسلامی عبادات پر تسلی سے عمل کر سکوں گا اس نیت سے ہجرت کی تو یہ ہجرت اس کی تہ دن ماکان قبلہ جتنے گناہ اس کے ہیں پہلے یہ ہجرت کی برکت سے معاف ہو جائیں اسی طریقے سے اسلام کے داخل ہونے کے اندر دوسری نیکی ایسی ہے جو سارے گناہ معاف کر دیتی ہے وہ حج حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحد یہ دن کا نقلا اور رضا تم ہو حج تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو حج سے پہلے ہی لے اور اب واپس ایسے آئے گا اتنا معصوم ہوگا جیسے اس کو ماں نے ابھی جنا ہے اور حدیث بات دوسری حدیث میں ایک جملہ اور مزید ہے کہ اب خیال سے رہے پہلے تو معافی ہو گئی لیکن حج کے بعد اب خیال سے رہے کہ گناہ نہ کرے کہ یہ گناہ لکھے جائیں گے جو حج کے بعد کرے گا لیکن حج سے پہلے جو ہے تو معاف ہو گئے تاکہ اور بھی فضیلت رمضان کے روزوں سے متعلق بھی ہے منسانہ ایمان ایمانہ غفر له ما تقدم من چندی وغیرہ یہاں پر بھی یہ اعلان ہے کہ نبی آپ ان کو کافروں کو ینتہو دیجیے لهم ما قد لہن کہ جب باز آ جاتے ہیں تو پھر سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو معاف کیے جائے گے ان کے اس سے پہلے تمام گناہوں کو ان فقط اود فخت ہیں لیکن اگر ایسی ہر گرمی پر رہتے ہیں کفر پر رہتے ہیں نبی کے مخالفت پہ رہتے ہیں بار بار یہود مقابلے میں آتے ہیں تو فقط مدد سنت الاولین اس سے پہلے لوگوں کا طریقہ کار گزر چکا ہے یہاں پر یہ بتایا کہ جیسے پہلے ہر گرم لوگ تھے اور ان پر آزاد آئے تو ممکن ہے الگ طرف سے ایسا عذاب ہوا ہے الگ مشکل نہیں ہے کہ عذاب دے اور یہ عذاب بالکل ہی نہیں تو یوں وضوات کی شکل میں ان کے اوپر رسوائی ہوتی رہی اب مکہ کے اندر پورے سارے موجود تھے پتہ مکہ کے موقع پہ ایسا روب چھایا ایسا روب چھایا مشرقی نے مکہ پار کے مقابلے کے لیے ہمت ہی نہیں ہو رہی بس وہ دو چار منٹ کے لیے تھوڑی سی ایک جنگ ہوئی اور ہمت ہی نہیں ہوئی حالانکہ یہی وہ مطلب ہے کہ بڑے شریر اور بہادر اور فلاں کے مدینہ میں بار بار آ کے حملہ کر رہے تھے بدر میں تو مسلمانوں نے آ کے آگے روک دیا نا کہ بدر تک پہنچے ارادہ ان کا مدینے تک آنے کا تھا جیسے عہد میں مدینے تک پہنچے جیسے ہزار میں مدینے تک پہنچے کہ مدینے میں رہنے نہیں دیتے تھے تو لیکن جب ختم ہو کر کے موقع پہ یہ بات سامنے آئی تو اور مرینے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے اللہ کا امر ہوتا ہے ایسا روگ ان کے اوپر چھایا کہ باہر نکلنے کی ہمت نہیں تو فرمایا کہ اگر دوبارہ پھر گئی حد درمی کرتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں تو پہلے والا طریقہ اللہ کا تو جاری ہے ان پر گرفت بھی ہو سکتی ہے وقات لو ہو حتہ یقون الدین فتن دین یہ صرف ابھی کو کتاب نہیں ہے کافل ہم میں سب مسلمانوں کو ہے کہ تم جہاد کرتے رہو کفار کے ساتھ کرتے رہو گے یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے فتنہ کس چیز کا نام ہے جامع نام مبصرین نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ فتنہ نام اس چیز کا ہے کہ مسلمان اپنے علاقوں میں صحیح معنی میں پوری شریعت کے اوپر جب عمل نہ کر سکے تو یہ فتنہ ہے اگر یہ تعریف لی جائے جس پر اکثر مبصرین کا رجحان ہے کہ فتنہ نام ہے اس چیز کا کہ مسلمان اپنے علاقوں میں جہاں رہ رہا ہے اس میں بھی اسلامی تعلیمات پر مکمل عمل نہیں کر سکتا اس پر رکاوٹیں ہیں تو یہ فتنہ ہے اور اس کے ذمہ ہے جہاد کرنا کہ اس رکاوٹ کو اس منکر کو اس لاطینی جلدار کو روکنے کے لیے اب جیسے واض نصیحت منہ کے ذریعے سے سمجھانی ہے جیسے قلم کے ذریعے سے ہے اسی طریقے سے پھر ضرورت کے وقت آپ بھی کرنا ہے جب کتنا ختم ہو جائے آپ اپنے علاقے کے اندر صحیح معنی میں اسلامی عبادات کے اوپر عمل کر رہے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو پھر یہ کتنا ختم ہو گیا لیکن کتنے کا ختم ہونا یہ حضرت عیسی علیہ و اسلام کے زمانے میں ہوگا پورا آپ کے دور سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانے تک جہاد جاری رہے گا اور قیسن اسلام کے زمانے میں جب جہاد ہوگا شروع میں تقریب کو قتل کیا جائے گا اور کچھ لوگ مقابلے میں ہوں گے وہ ختم ہوں گے پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ روز زمین پر ایک شخص بھی کافر نہیں ہوگا اسلام کی فتح ہوگی وہ یقین الدین قرب ہوتا اس وقت تک خالص دین ایک ہی مذہب تمام کے تمام لوگوں کو ماننے کے اوپر آ چکے ہوں گے وہ اسلام دین ہے اس سے پہلے فتنے ہوتے رہیں گے اور فتنوں کے مقابلے کے لیے جیسے آپ نے شخصی عبادت کی طرف انسان کو توجہ کرنی ہے ایسے ہی اجتماعی عبادت میں بھی انسان کو توجہ دینی ہے اجتماعی عبادت میں بھی فتنے بڑھتے ہیں اور جب جہاد کی ضرورت پیش آئے گی تو جہاد بھی کر لیں گے میں یہ بات کئی دفعہ سمجھانے کی کوشش کر چکا ہوں کہ جہاد کا انکار یہ کفر ہے اگر کوئی شخص جہاد نہیں کر سکتا ہے وہ بزدل ہے اس کا ایمان اب اس کوالٹی کا نہیں ہے تو یہ نہ کہے کہ جہاد ہے ہی نہیں جہاد ہے اس کی ضرورت ہے نبی کے پر امن سے بہتر پر امن بنانا اور کوئی نہیں جب خیر پرانی قرض سم اللہ جی نے سم اللہ جی ہے نبی نے فرمایا بہترین زمانہ میرا ہے جو میرے ساتھ متصل ہے وہ بہترین ہے پھر اس کے ساتھ جو متصل ہے وہ بہترین ہے جب دنیا کے سب سے بہترین میں جو زمانہ حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس میں جہاں کی ضرورت ہے تو آج تو فکر کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے تو آج کیوں جہاں کی ضرورت نہیں ہے اپنی ایمانی کمزوری اپنی بزدلی اپنی کم ہمتی اپنی آسادی کمزوری کو کمزوری سمجھے اور یہ نہ سمجھے کہ جہاد ہی ختم ہو گیا وہ دور ہی ختم ہو گیا آج تو جہاد میڈیا کے ذریعے سے ہوتا ہے جی آج تو جہاد کرانے سے ہر کس نہیں جہاد کی ضرورت ہے اور کسی کمزوری کی وجہ سے مسلمان آج ہو رہا ہے دیکھو دوستو کفر جیسا مرضی ہے مشورہ کرے جس کو جس کا مسلمانوں کے ملک پر جب مرضی ہے حملہ کرے اس کو اس کے پاس ہے اسے پتہ ہے کہ مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے اس لیے جیسے مرضی ہے فیصلہ کرو وہ پورا کرولہ جہاز آپ کے ساتھ رہے گا جس میں اب جہاز ماج یوم ہو میرے سے لے کر قیامت تک جہاز جاری رہے گا اور قیامت کی بات میں بتا چکا ہوں اور کس طرح اسلام کے زمانے میں جہاز ہوگا اور پھر مکمل اسلام نافذ ہو جائے گا فرمایا ان تو آپ لوگ کوشش کرتے رہو کفر مڑتا رہے کفر ہاتھ کرنی کرتے رہے تو تمہارا مولا تمہارا مددگار تمہارا دوست اللہ باد اللہ شریف ذات ہے انہیں مل مولا بنے من نصیر اللہ سن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِكُمْ وَسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِسِ الْقُرْبَى وَالْيَطَعْمَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِنْ السَّبِيلِ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق الله علیہ اور جان لو کہ بلا شبہ تمہیں جو کچھ مال غنیمت میں سے دیا گیا ہے اس میں سے <clears throat> اللہ کے لیے مال غنیمت میں سے ایک خمس ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور غریبوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ان کن تمام تمد اللہ تم صلاح اللہ عبد اللہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر یعنی مدد و نصرت کے اعتبار سے یوم الفرقان یعنی بدر کے دن یوم الفقل جمعان جس دن کے دو جماعتیں آپس میں لڑنے کا تھیں اس دن جو مدد نصرت نازل کی اس پر تمہارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ اور اس مدد پر تو یہ تقسیم ہے مال غنیمت کی اس کو بھی قبول کرو اللہ علیہ السین کبیر اللہ ہر چیز پر قابل ہے بات کئی طرح سے سورہ انفال کے درس میں چل رہی ہے اس میں غزل بدر کا ذکر ہو رہا ہے غد و بدر میں اللہ پاک نے خصوصی مدد نصرت سے نوازا صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں آج ایک مسئلے کا ذکر ہے جس کو مال غنیمت کہتے ہیں اور مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر ہے جو اس وقت یہ ایک ذکر کی صورت ہی رہ گئی ہے باقی اس کا عملی جو ایک اقدام ہے وہ تو تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ منشئی فَأَنَّ لِلَّهِ خموسہ ول رسول و وَالْيَتَامَى ولیطامہ ون السَّبِيلِ وبن کہ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا مال لڑنے کے بعد ملتا ہے مسلمان جب جہاد کرتے ہیں کفار کے ساتھ اور اس میں لڑائی کی نوبت آتی ہے اس میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں اگر مسلمان کسی کافروں کے علاقے میں جہاد کے لیے گئے اور کافروں نے آگے سے مقابلہ نہیں کیا اور ہتھیار ڈال دیے ویسے ہی تسلیم ہو گئے ماننے لگ گئے تو اس میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال ہے کہتے ہیں لڑائی کے بغیر جو حاصل ہوتا ہے اس کا ذکر مال ہے کا اٹھائیسویں بارے میں آئے گا تفصیل کے ساتھ یہاں اس صورت میں بھی آئے گا جب لڑائی کی نوبت آئے اور اس میں پھر کچھ حصہ جو مسلمانوں کو مال کا ملتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں البتہ مال غنیمت کی تقسیم سب سے پہلے اس طرح کرنے کے بعد جو حصہ نکالنا ہے جو ابھی اس ایپ میں ذکر ہوا اس کے بعد جو مجاہد کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر جہاد کرتے رہے ہیں ان کو بدل ملتا ہے مال غنیمت کا حصہ ان مجاہدین کے مقابلے میں کہ جو جہاد میں شریک رہے ہیں اور پیدل جہاد کرتے ہیں کیونکہ گھوڑے والا بندہ وہ زیادہ کام کرتا ہے اس لحاظ سے بھی اور دوسرا یہ کہ اس کا خود اپنی گھوڑا بھی اس کام میں مصروف ہے اور خود بھی وہ مصروف تھا تو فارس کے لیے حدیث میں آتا ہے سہمان بولے راجل سہمن پیدل جو جہاد میں شریک رہا اس کا ایک حصہ ہے اور جو اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر جہاد کرتا رہا اس کے دو حصے ہیں سب سے پہلے جو مال غنیمت کے طور پر مال حاصل ہوتا ہے جب تک مسلمانوں کا امیر المؤمنین اس مال کو تقسیم نہیں کرتا تو اس سے پہلے پہلے کسی کے لیے بھی اس میں ذرہ برابر چیز کو لینا حلال نہیں ہے جب وہ تقسیم کر دے جس کے حصے میں جو آئے پھر اس کے بعد وہ آپس میں تبادلہ بھی کر سکتے ہیں بیچ بھی سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر مجاہدین یہ سمجھیں کہ یہ مال کا جو ڈھیر ہے یہ ہمارے لیے ہی تقسیم ہونا ہے بھلے ابھی تقسیم نہیں ہوا ہمارے لیے تقسیم ہونا ہے اور تقسیم سے پہلے ہی اس میں سے وہ کچھ مال لینا شروع کر دیں تو یہ ان کے لیے حلال نہیں حرام ہے اور یہی تو بات ہے کہ شریعت کی بات کو ماننے کے بعد جو عمل ہوتا ہے وہ جائز کی صورت بن جاتا ہے اور شریعت کی بات کو ماننے سے پہلے جو اپنی مرضی کی جاتی ہے وہی ناجائز ہوتا ہے جب شریعت اجازت دے دیتی ہے تو وہ چیز حلال ہو گئی مال غنیمت جتنا ایک دفعہ ایسا ہوا مال غنیمت میں کچھ جانور وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے اور کھانا پکانے کا وقت آ گیا اس میں کچھ ضرورت تھی کوئی چیز پکائی جائے تو بعض صاحب اکرام نے رضی اللہ عنہ انہوں نے مال غنیمت میں سے کہ جانور کو ذبح کر کے پکانا شروع کر دیا کہ جب آپ فارغ ہوں گے تو آپ کو بتا دیں گے کہ یہ مال غنیمت کے جانوروں کو ہی ہم نے ذبح کیا ہے جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے اور وہ تمام سالن کے دیگیں آپ نے گروا دی کہ یہ جب تک تقسیم ہو جاتی میرے سے جا پوچھتے میں بتاتا پھر حلال تھا اپنی مرضی سے جو تم نے اس میں سے حصہ لیا ہے وہ جائز نہیں بات بات ہو جاتی ہے آپ آپ کو یاد ہے کہ ایک مشہور جملہ ہے بعض جگہوں میں بورڈوں میں راستوں میں محرم کے زمانے میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو یہ ایک مشہور جملہ ہے حدیث کا یہ یوں لکھا ہوا ہوتا ہے کئی جگہوں میں جب محرم کا زمانہ آتا ہے ٹی جی، وی پر بھی آگے بھی بیانوں میں یہ کہہ دیا حضیلت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ بات کی جاتی ہے من کن تو مولا ہو فعلی المولا ہو کہ جو مجھے سردار سمجھتا ہے وہ علی کو بھی سردار سمجھے اس میں بھی خاص واقعہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے سب صحابہ کو جمع کیا اور یہ بات سمجھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن سے آ رہے تھے تو ان کے پاس کچھ لباس تھے وہ لباس آپ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا دوں پھر آپ جس کو تقسیم میں دے دیں جب آپ نے ایک جگہ پہ وہ سامان رکھا اور آپ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے کہ پیچھے ابو جہم نے جو ہے میں اس کو وہ تقسیم کر دیا جس پر واپس آیا دور کبھی رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور پھر آپ کو بتائی وجہ کہ لوگوں نے یہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ آپ کا نظریہ ٹھیک تھا کہ میرے فیصلے کے بعد تقسیم ہونے چاہیے تھے وہ کپڑے انہوں نے خود اپنی مرضی سے کیوں تقسیم کیے ہیں سب سے کپڑے واپس لے لو وہ کپڑے تو ایسی چیز تھی کہ وہ استعمال تو نہیں ہوئی تو ابھی تک وہ چادریں ساری واپس لے لی گئی جس پر بعض نے کچھ باتیں کی ناراضگی کی کہ یہ بڑی غلطی ہو گئی ہے کلی نے ہماری شکایت لگا دی فلاں یہ پورا قصہ ہے اس پر آپ نے سب صحابہ رضی اللہ عنہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ اور جو رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ٹھیک تھا جب میں فیصلہ کر دیتا ان کپڑوں کے ان چادروں کی تقسیم کا اس کے بعد تو میں نہیں چاہیے تھی خود بخود تقسیم کیوں کی ہیں اور یاد رکھو اور علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ عقیدت و احترام کا معاملہ کرو جیسے تم میرے ساتھ کرتے ہو اگر مجھے غیر سمجھتے ہو بڑا سمجھتے ہو تمہیں چاہیے کہ علی رضی اللہ عنہ کو بھی احترام کرو وہ بھی ایک خاص واقعہ بات ہے آپ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو بھی مال و ہے امیر المدین اس وقت کے لحاظ سے قبل تقسیم وہ مال غنیمت حلال نہیں ہے جب بادشاہ یا اس وقت کا جو امیر المبین جیسے اختیار دیے گئے ہیں جب وہ مال غنیمت تقسیم کر دے جس کے حصے میں جو آئے بس وہ اس کا مالک ہے اب مرضی وہ بیچے یا آپس میں مل کر ایک دوسرے ساتھی سے لوگ تقسیم بھی کر دیتے ہیں کہ مجھے چادریں آ گئی ہیں خیمے حصے میں آئے ہیں آپ کو فلانی چیز آئی ہے تو مجھے چادریں نہیں ضرورت آپ چادریں دے لیں فلانی چیز آپ مجھے دے دیں اور کوئی مالک ہے جیسے مرضی کرے سب سے پہلی بات تقسیم کی مال غنیمت میں یہ ہے کہ جتنا حصہ مال غنیمت میں ملا ہے اس میں سے پانچواں حصہ الگ کرنا ہے پانچواں حصہ مال غنیمت کا الگ کرنے کے بعد اس پانچویں کا مصرف کیا ہے وہ یہ بتایا ہے باقی پانچواں حصہ الگ کرنے کے بعد جو چار حصے باقی رہ گئے ہیں ان چاروں کو تقسیم کرنا ہے مجاہدین کے درمیان اس میں بھی تقسیم میں ایک وسعت ہے جو مجاہدین کے ساتھ مدد کر رہے تھے ان کے لیے بھی ہوتا ہے جو کھانا پکا رہے تھے ان کے لیے بھی ہوتا ہے جو دیگر اور پٹے زخموں کو پٹی شٹی کرنے وغیرہ کے ہوتے وہ ان کے لیے بھی ہوتا ہے جیسے ابھی بتایا کہ فارس کے گھوڑا سوار کے لیے ڈبل حصہ ہے اور سنگل کے لیے پیدل جہاد کرنے والے کے لیے سنگل حصہ ہے یہ تقسیم بات کی ہے جو چار حصوں کی کی جاتی ہے پانچواں حصہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اگر اس میں سے کوئی چیز رکھنا چاہتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں اللہ کا نام بطور مقدس کے برکت کے ہے وہ ذیل قربا اور پانچواں حصہ مال غنیمت کا جو اللہ کے رسول کو دیا گیا اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں میں سے بھی جس کو چاہیں دے سکتے ہیں بھلے یہ رشتہ دار جہاد میں شریک نہ ہوئے ہوں گھر میں ہیں ول اور جو علاقے میں یتیم ہیں ان کو دیا جائے گا ول مساکین اور جو غریب لوگ ہیں مسکین ہیں یتیم نہیں ہیں ویسے غریب ہیں ان کو پانچویں حصے میں سے دیا جائے گا وہ اپنے اور جو مسافر ہیں ان کے لیے اس کے بعد جو چار حصے ہیں ان کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ بات یہ ایت کریمہ جس کا آپ نے مفہوم سمجھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ تو اسی طریقے سے فیصلہ ہوتا رہا آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بعض اما کا یہ مسلک ہے کہ نبی کا جو حصہ تھا وہ نبی کی ذات کے ساتھ خاص تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ خمس والا حصہ وہ ختم ہو گیا ہے یہ بعض کا یہ مسلک ہے بعض دوسرے حضرات کا یہ مسلک ہے کہ نہیں نبی تو دنیا سے چلے گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تو موجود ہیں لہذا خمس نکالا جائے گا اور اس قبض کا حصہ جیسے عام غریبوں کا عام یتیموں کے لیے عام مسافروں کے لیے ہے ان میں سے سب سے پہلے مقدم کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو دینے کے لیے نبی کے ان رشتہ داروں کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا جائے گا جو آپ کے چلے جانے کے بعد دنیا میں وہ رشتہ دار موجود ہیں لیکن ان رشتہ داروں کے اباؤ وجداد نے آپ کے زمانے حیات میں نبی کا ساتھ دیا ہے ایمان لایا ہے یا مدد اور نصرت کی ہے نبی کے مخالف نہیں تھے اگر وہ رشتہ دار جو نبی کے نصب نامے کے لحاظ سے رشتہ دار ہیں لیکن نبی کے زمانے حیات میں وہ نبی کے مخالف بن کے رہے ہیں بعد میں ان کی اولاد یا اولاد کی اولاد مسلمان ہو گئی وہ سید نہیں کہلائیں گے وہ نبی کے رشتہ دار نہیں ہیں وہ غریب ہیں تو وہ عام اعتبار سے صدقہ اور زکوٰۃ وصول کر سکتے ہیں مال غنیمت میں سے ان کا حصہ نہیں ہوگا مال غنیمت میں سے حصہ بنو ہاشم کا ہے اور ابو طالب کی اولاد میں سے جو عورت علی رضی اللہ تعالیٰ عورت عقیل ہیں وغیرہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہے جو ابو لہب ہے وغیرہ بے شک آپ کا چچا ہے لیکن آپ کے زمانے حیات میں آپ کا مخالف تھا اور آپ پر ایمان نہیں لایا مدد و نصرت نہیں کی ہے اگر جیسا کہ ہوا تو بعد میں ان کی اولاد وغیرہ اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو وہ سید نہیں کہلائے گا بے شک آپ کے چچے کی اولاد ہے سید نہیں کہلائے گا اور اس کو مال غنیمت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا آپ کے وہ رشتہ دار سید کہلائیں گے جنہوں نے آپ کے زمانہ حیات میں آپ کا ساتھ دیا ہے مدد کی ہے ایمان لایا ہے وہ اگر غریب ہیں تو مال غنیمت میں سے ان کو حصہ دیا جائے گا زکوٰۃ اور صدقہ سید کے لیے جائز نہیں ہے نہ لوگوں کے لیے دینا جائز ہے اور نہ سید کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ دینا جائز ہے بہرحال عام امتیوں کو کہ جس طریقے سے اور غریبوں کا وہ خیال رکھتے ہیں امتی کے ذمہ یہ لازم ہے کہ اس کے علاقے میں اس کے محلے میں گاؤں میں اگر کوئی سید واقعتاً تن آباد ہیں اور وہ غریب ہیں تو انہیں ہدیے کی صورت میں ان کی مدد کی جائے اور یہ ہدیہ بھی ضائع نہیں ہے یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا سبب سبب بنے گا اور اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ آپ نے ایک خاندان رسول کی مدد کی ہے اس پر اللہ کی طرف سے آپ کو آج مدد رسد کے فیصلے ہوں گے یہ دوسرا مسئلہ ہے بعض احمد کا کہ نبی کے لیے تو وہ ختم ہو گئی ترتیب کہ آپ دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کے رشتہ دار غریبوں کے لیے مال غنیمت میں سے ایسا ہوگا تیسرا مسئلہ اس میں مزید اور علماء کا فکہ کا ہے کہ اگر جہاد ہوا اور شری جہاد ہے اور اس میں اس وقت کے امیر المؤمنین نے صحیح معنی میں جہاد کے تمام قواعد و ضوابط کا لحاظ رکھتے ہوئے جہاد کیا ہے تو جب ان کو حصہ مال غنیمت کا ملا ہے تو اس کو امیر المؤمنین کو ابتداء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مال غنیمت میں سے پانچ حصے میں سے اس کو انعام کے طور پر دیا جائے گا یعنی یہ تو خاص حصہ خمس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیکن آپ دنیا میں نہیں ہیں اب ایک شخص ہے جو اسی ابتدا میں اسی پیروی میں صحیح شری جہاں کر رہا ہے وہ امیر المومنین جو سب سلام جو مجاہدین کا بڑا ہے اب وہ فاتح ہوا تو سب کے باہم مشورے کے ساتھ اس خمس کو الگ نکالے اور خمس میں سے امیر المومنین جو اس وقت مجاہدین کا ہے اس کو انعام کے طور پر دیا جائے کہ اس نے کارنامہ اور کردار وہی ادا کیا ہے جیسے نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں سے تصرار ہونے کے لحاظ سے کیا تو اسے انعام دیا جائے باقی خمس میں سے جو نکالیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب جہاد میں مال غنیمت حاصل ہوتا اس کا پانچواں حصہ الگ کرتے اور پانچویں حصے میں سے جیسے بتایا کہ رشتے داروں کا یقینوں کا مسکینوں غریبوں کا ہوتا تھا ایسی اس میں سے آپ ایک حصہ بیت اللہ شریف کے لیے بھی الگ کرتے تھے مسجد نبی کے خرچے اخراجات کے لیے بھی کرتے تھے علماء نے لکھا ہے کہ اب بھی ایسا کوئی جہاد ہو کہ اللہ پاک مسلمانوں کو بھی ایسا کوئی شری جہاد دیکھنے کی نصیب فرمائے جو سعادت نصیب ہے تو اس میں پانچواں حصہ جب امیر المومنین جو اس وقت کے لحاظ سے مسلمانوں کا ہو تو وہ ایک حصہ مساجد و مدارس کا الگ کر لے کہ جہاں جہاں ضرورت ہوگی تو وہ اپنے ثوابیت کے طور پر وہاں خرچ کرے اللہ سمجھ نصیب اللہ ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم يجريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم और इस वक्त तुम इस साइड में थे करीब वाली और वो लोग उस साइड में थे दूर वाली اور کاف تم سے نچلے کی طرف تھا حق تم طلب تم کی یاد اگر تم آپس میں معاہدہ کرتے جنگ کرنے کا کہ فلاں تاریخ کو جنگ کریں گے بلا طلاقوں کی یاد نہیں ممکن تھا کہ وعدے پہ پہنچنے میں اختلاف ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر لیا تھا اور اس نے ہو کر رہنا تھا کہ اللہ نے ہلاک کرنا ہے جس کو تو اس کو بھی حجت کے ساتھ اور جس کو زندہ رکھنا تھا تو اس کو بھی حجت کے ساتھ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے اس دوری کا اللہ کی منامی کا قبیلہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو خواب میں ان کے افراد کم دکھائے ولی تم کثیرن لفشل تم ولا تنازع تم اگر اللہ تعالیٰ آپ کی تعداد آپ نے زیادہ دکھاتے تو ممکن تھا کہ بعض ساتھی کمزور ہو جاتے معاملے میں تنازع ہو جاتا کہ اتنا کے خلاف کیسے لڑیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا تم کو اور بلا شبہ وہ دلوں کے بیچ جانے والا ہے پتہ تم کی آگے نے کم کر لیا اور عجیب بات یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے ان کو تمہارے بارے میں ملاقات کے لحاظ سے افرادی تعداد کم دکھائی کفار کو تمہاری تعداد کم معلوم ہوئی وہ یہ کر لے وہ تم فی نہیں اور وہ تمہیں اپنی نظروں میں کم سمجھ رہے تھے اور پھر بھی کم مسلمان رضی اللہ عمرہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہو کے رہے گا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف تمام امور کو لوٹایا جائے گا یہ جنگ بدر کا جو پس منظر ہے علاقوں کے لحاظ سے زمینی اعتبار سے اس کا نقشہ قرآن مجید نے کھینچا ہے فرمایا کہ مسلمان اس سائڈ میں کھڑے تھے جو مدینے کے قریب تھے اس کو تعبیر کیا ہے وقت دنیا دنیا کو دنیا بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قریب ہوتی ہے آخرت کے مقابلے میں قریب ہے باورات نے دنیا کو دنوں سے مشتق کیا ہے کہ یہ حقیق چیز ہے بارہ آپ لوگ یعنی مسلمانوں کی جماعت اس سائڈ میں تھی جو مدینہ کے قریب ہے وہ ہم عربی میں کہتے ہیں دور کے اس کنارے کو تو وہ جو تھے مخالف وہ دوسری سائڈ میں تھے وہ تھوڑے دور تھے یعنی وہ مکہ کے قریب تھے مدینہ سے دور تھے ان تو اور قافلت تم سے نچلی سائڈ میں تھا اصل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ چلا تھا کہ ابو سفیان کی زیر نگرانی شام میں کاروبار کیا جا رہا ہے اور اس کاروبار میں جتنا نفع ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا اور وہ قافلہ شام سے مکہ کو واپس جا رہا ہے آپ کا ارادہ یہ تھا کہ اس قافلے کو پکڑ لیتے ہیں تاکہ ان کا نفع ادھر جا کر استعمال ہی نہ ہو سکے کہ اس قافلے والے کو مقبری ہو گئی ورنہ وہ اسفل کو وہ قافلہ دوسری سائڈ سے ہو کے نکل جائے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اپنی حکمت کی جو اللہ کی ترتیب تھی اس کا اظہار کیا ہے کہ اگر دونوں طرح جماعتوں کے تاریخ طے ہو جاتی کہ فلاں دن فلاں میدان میں لڑائی ہوگی مقابلہ ہوگا تو یہ کام مشکل ہو جاتا پھر سوچ و بچار ہوتی تیاری کتنی ہے فلاں کتنا ہے اس میں کئی مسائل بن جانے تھے ممکن ہے کئی ساتھی نہ بھی آ سکتے بعض دل ہونے کے لحاظ سے بعض کسی اور عزت کے اعتبار سے یہ اللہ باقر فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کا اور مشرقین مکہ کا جو آپس میں مارا کا کرایا ہے وہ میں نے اچانک کرایا ہے اس میں تاریخ کی حد بندی نہیں تھی ممکن ہے کہ تاریخ کی حد بندی ہوتی تو اس میں پھر معاہدے کے مطابق ممکن ہے وہ بھی نہ آتے اور اب وہ نہ آتے جنگ نہ ہوتی تو وہ کافر یہ سمجھتے کہ جنگ ہوتی تو ہم بتا دیتے ہیں ان کو اور جنگ ہوئی نہیں ہے نا تو پھر اب کیا بات کی جائے تو اس وجہ سے تاریخ کی بندی کا لحاظ نہیں کیا اچانک لگ رہا ہے مسلمانوں کے دل میں بات ڈالی کہ نکلو بس وہ جہاں بھی ہیں تو ان کو پکڑو اتنی دیر میں وہ مکہ پہنچ گئے اور وہ تیاری کر کے مسلمانوں کے خلاف وہ بھی چلنا شروع ہو گئے وہ زیادہ فاصلہ طے کر چکے تھے مسلمانوں کے خلاف یہ تو میںل تم پھر اگر جنگ کرنے کے اعتبار سے تاریخ کا تعین کیا جاتا تو ممکن ہے اس معاملے میں ایسی جنگ نہ ہوتی جیسا یہ ہونا تھا اس میں کوئی تیاری نہ ہو جاتی کوئی ترتیب ہو جاتی ممکن ہے وہ نہ آتے بولا اللہ عمران کا نمک ہوگا اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر رکھا تھا جو ہو کے رہنا تھا اور وہ فیصلہ اللہ کا یہی تھا کہ اچانک جنگ کرانی ہے تو مسلمان تھوڑے سے ہوں گے کافر بہت زیادہ ہوں گے ایسی صورت میں جب کافروں کو شکست ہوگی تو ان کو بہت زیادہ ذلت کا سامنا ہوگا بہت رسوائی ہوگی کہ ہر کوئی گا یہ تو تھوڑے سے تھے ابھی تو نئے نئے مدینہ بھی آباد ہوئے تھے اسلحہ بھی ان کے پاس اتنا نہیں تھا اور پھر بھی یہ غالب آ ہے کفار ایک بڑی جماعت تھی ہزار کی تعداد تھی انہوں نے کیا کیا زیادہ ذلت اللہ کے اللہ نے کرانی تھی اللہ کا فرماتے ہیں کہ اس مارکے میں منہلا جو ہلاک ہوا وہ ہلاک ہوا ہم بینا جینا اور حجت اور قوت کو دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ کیسے مجھے مارا جا رہا ہے یہ تو تھوڑے سے لوگ تھے اور مارتے جا رہے ہیں معلوم ہوا ہے کہ ان کے پاس کوئی قوت ہے وہ رہ گیا حیا گیا ہم بینا جینا اور جو بچ گیا وہ بھی دلیل اور حجت اور کرامت اور نصرت مسلمانوں کی دیکھ کر بچ گیا کہ میں جو پہلے اس صورت کے ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ مالک بن سوراخا کہ جو بنو حسین کے اس قبیلے کا سردار تھا جو ابو جہل کے مخالف تھا ابو جہل کو ڈر تھا کہ کہیں یہ ہمارے مخالف نہ ہو جائے وہ شیطان کی صورت بن شیطان اس کی صورت بن کر ابو جہل کا ساتھی بن گیا جہاں تمہارے ساتھ ہے جب وہ یہاں آیا تو میدان جنگ میں بدر میں تو کہنے لگا ان خاص اللہ مجھے جو جماعت نظر آ رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ جو لشکر ہے لڑائی کرنے والا وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا مجھے تو ڈر لگ رہا رہا ہے میں جا ہوں اس سے کفار کے حوصلے اور شکست کھا گئے بس بھائی ہوئی کہ یا تو کوئی آئے ہی نہیں نا ساتھ مدد کے لیے ساتھ ہوئی نہیں تو کوئی بات نہیں بندے کو پتا ہے پہلا لڑائی کرنی ہے جب ایک معقول جماعت انسان کے ساتھ بھی ہو اور اہم موقع کے اوپر کہیں کہ ہم تو واپس جا رہے ہیں مشکل ہے ہمارے لیے رضائی کرنا تو ان کی تو رسوائی اور ذلت ہے ہی ہے لیکن جو جماعت لڑنے والی ہے اس کو بھی اس دل بنا کے جماعت جاتی ہے یہ بھی الگ طرح سے ان کے اوپر ایک ذلت مسلط تھی تو فرمایا کہ جس کو مارا ہے وہ بھی کچھ دیکھ کر مرا ہے اسے اندازہ ہو گیا کہ کیا میری طاقت تھی اور کن کے ہاتھوں سے مر گیا وہ بچ گیا اور جو زندہ بچ گیا میدان بدر میں کافر ہوا اسے بھی اندازہ ہو گیا کہ کس طریقے سے بچ گیا ہوں بچنا تو مشکل ہی تھا اور وہ حالات تھے جہاں پر بیٹھنے تھے اللہ سننے والا جانے والا ہے اگلی بات عجیب ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان بدر میں جو تقسیم کی تردید کی آپ نے لمبی دعائیں کی اسی دوران جو نیند ہوئی اس میں ایک خواب آئی اور نبی کی ہر نبی کی خواب جو ہے وہ حجت تام ہے اس کی وہی تعبیر ہے جو نبی کو خواب آتی ہے وہ وہی حکم میں ہوتی ہے تو خواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کا لشکر خواب میں دکھایا گیا ہے اور وہ بہت تھوڑا سا ہے حالانکہ حقیقت حال تو ایسی نہیں تھی مسلمان تین سو تیرہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور وہ تو ایک ہزار کی تعداد تھی ان میں سے تو تین سو ایسے گھوڑ سوار جنگجو تھے کہ ان کا علاقے میں مقابلہ مشکل تھا وہ ایک ہزار تھے مسلمان تین سو تیرہ تھے لیکن خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کفار کی تعداد کم دکھائی حالانکہ وہ تو زیادہ تھے اس کی تعبیر یہ گویا کہ کہ جو وہ بظاہر زیادہ ہے حقیقت میں وہ زیادہ نہیں ہے تمہیں کیا دن کلی لگے غلط کے عدم کسی عدم بے ملا کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ تھوڑی سی جماعت ایمان والوں کی وہ کثیر جماعت کفار کے اوپر غالب آئی ہیں تو بظاہر تعداد کے اعتبار سے زیادہ لیکن کوئی کام ان کا ایسا نہیں ہوگا بس وہ ہی ہے کارکردگی کے اعتبار سے وہ کم ہے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص نے بھی گرفتاری پیش کر دی یہ جانا مشکل ہے حالانکہ ایسی جگہوں پہ گرفتاریاں دی جاتی ہیں کہ جہاں مقابل کا لشکر بہت بڑا ہو بہت سخت ہو بہت زیادہ اسلحہ اور بچنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہ آ رہی ہو تب تو اپنے ہتھیار ڈالتے ہیں ہمارے فوج کی مثال نہیں ہے جو ہتھیار ڈالے تھے تب ہتھیار ڈالتے ہیں فوج لیکن یہاں پہ عجیب کام کہ مسلمان تو ہیں ہی کام کفار تو نہیں جاتا اور پھر یہ اتنے بڑے بڑے سردار کوئی مارے گئے اور کوئی ہتھیار ڈال رہے ہیں کہ آپ ایسا چچے نے بھی ہتھیار ڈال دیے تھے اور گرفتاری پیش کر دی تھی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہی وہ وجہ ہے نا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جب گرفتار کر کے لایا گیا تو کپڑے ڈھنگ کے نہیں تھے تو قد ان کا بڑا تھا مدینہ میں ایسا بڑا کپڑے جس کا اتنا بڑا جبہ ہو تو اس رئیس المنافقین کا جبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو دیا نا جس نے بہت بڑی بات میں منافقتیں کی پھر بہت میں واپس آ گیا تھا عبداللہ ابن سبئی اور پھر وہ عورت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی تحمت لگائی لیکن جب وہ مرنے لگا تو اس نے یہ نصیحت کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ میرا دفن بنایا جائے کی بات آپ کو لگائی گئی نا آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ اس بدلے کا مجھ سے بدلا لینا چاہتا ہے جو بدلا نے اس سے لے کر بدل کے ایڈیوں نے اپنے پتا عباس کو دیا تھا اس کا لباس صحیح نہیں تھا تو یہ اس بدلے کا مجھ سے بدلا لینا چاہتا ہے آپ نے فرمایا ٹھیک جی، ہے ہم جگہ بھی دے دیں گے جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آپ تیار ہو گئے تو عورت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو دسویں بارہ کی آخری عید ہے انہوں نے کہا اس کا نہیں جنازہ کرانا چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو منع نہیں کیا گیا جنازہ کرانے سے کوئی بات نہیں جنازہ پڑھاتا ہوں جنازہ پڑھانے کے بعد وہ عید نازل ہوئی تھی کہ آئندہ قبری آئندہ ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو آپ کو جنازہ کرانے کی اجازت نہیں ہے اس سے پہلے منع نہیں کیا گیا تھا یہ جو درج بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی سخت جنگ ہوئی جبکہ مسلمان تھوڑے تھے اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی کہ بڑے بڑے قداور سرداروں نے بھی ہتھیار ڈالی اور گرفتاری پیش کر دی تو یہ تھوڑے ہی تھے نا پھر زہری اعتبار سے تو زیادہ تھے نبی تو خواب میں تھوڑے دکھائے گئے کارکردگی کے اعتبار سے وہ تھوڑے تھے بعد میں اس کی تیسری تعبیر خواب کی یہ لکھی ہے کہ تھوڑے ہونے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے غزل بدر میں تو کافر تھے اور مقابلے میں آئے تھے لیکن فتح مکہ کے ٹائم پر بہت سارے مسلمان ہو گئے تھے تو حقیقت میں تو وہ کافر تھوڑے ہی رہے ہیں نا جو موت کا کافر تھے مرنے سے پہلے کہہ رہے تو بہت سارے مسلمان ہو گئے اس لیے حمایت نبی ہم نے آپ کو خواب کے اندر کفار کی تعداد کم دکھائی زیادہ نہیں دکھائی تاکہ آپ لوگوں کے دل مضبوط رہے اور صحیح کے بڑے اللہ نے آپ کو سلامتی دی اچھا اور کافروں میں تعداد بھی کم دکھائی مسلمانوں کی تعداد تو کم بھی تھی کمی تھی لیکن کافروں میں مسلمان کمی نظر آ رہے تھے جب مسلمانوں کے ساتھ ہزاروں کی تعداد پانچ ہزار کے لشکر کی بات آتی ہے نا قرآن میں فرشتے ہوتے ہیں تو وہ سارے کافروں کو جب یہ لشکر دکھایا جاتا تو کافر نہ لڑتے جب بات جاتے تو پھر مزہ نہ رہتا اور شکست صحیح نہ ہوتی وہ باتیں کرتے کہ لڑائی ہوئی نہیں ہے کیا ہوا ہم لڑتے تو بڑے کامیاب ہوتے اللہ نے مسلمان صحابہ کی تعداد جو تھوڑی ہی تھی کفار کی نظر میں تھوڑی ہی دکھائی تاکہ کافر اپنے دل کو بہادری کے ساتھ لیتے ہوئے آگے بڑھے اور سمجھے کہ مسلمان تھوڑے ہیں اور ان کے خلاف جم کے لڑے ان کو ختم کر دے یہ جس نظریے کے ساتھ وہ آ کے لڑے اور اللہ نے شکست دی ہے تو ان کے حوصلے سارے ٹوٹ گئے جو نظریہ کا سارا ختم ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون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 اور تمہارا روح ختم ہو جائے گا اور صبر کے ساتھ رہو بلا شبہ متانہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہو اور نہ ہو ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے تھے تو تکبر کر رہے تھے اناس اور ریاکاری کر رہے تھے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اللہ نے ان کے تمام اعمال کو احاطے میں لیا ہوا تھا اور جس وقت شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیا اور یوں کہنے لگا کہ آج تمہارے اوپر کوئی بھی غالب نہیں آ سکے گا تمہاری جیت ہوگی اور میں تمہارے ساتھ ہوں پھر جب شیطان نے دو گروہوں کو آپس میں ملتے دیکھا تو وہ اپنے الٹے پاؤں بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے جدا ہوں اس لیے کہ میں وہ لشکر دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو بلا شبہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں اور اللہ سخت پکڑ والے ہیں بات کئی دنوں سے بدر سے متعلق ہو رہی ہے آج کے رقو میں بھی اسی کا ذکر ہے کچھ اصول قرآن مجید نے بیان کیے عالی ایمان کو جہاد والوں کو کہ جب دشمنوں کے خلاف مقابلہ شروع ہو جائے تو خوب ثابت قدمی کے ساتھ رہو استقامت ضروری ہے پھر اس کے بعد اللہ کی مدد ہوتی ہے جب تسبز بھی ہو میں ہی تو پھر وہ جم کر جب جہاد میں شریک نہیں رہے گا تو دوسروں کو بھی بزدل کر دے گا گناہ طبیرہ میں سے <clears throat> سب سے بڑا گناہ طبیرہ کا حضرات رات حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو میدان جہاد میں گیا اور بزدلی دکھا کر بھاگ کے واپس آ گیا وہ سب سے بڑا گناہ طبیرہ ہے اور اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی احمد اللہ اس سے اتنا ناراض ہے اللہ یہ کہ کسی صورت میں دوبارہ اپنی توبہ کرے یعنی دوبارہ جنگ میں شریک ہو دوسرا اصول یہ بیان کیا کہ میدان جنگ میں بھی خوب اللہ تعالیٰ کو یاد کرو یہ نہیں کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں تو جہاد کا کام کر رہا ہوں دین کا ہی کام کر رہا ہوں تو اس میں اب اور نیکیوں کی کیا ضرورت ہے نہیں اس میں بھی خوب اللہ کو یاد کرو تو یقیناً کامیاب ہو جاؤ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے البتہ اگر قبلہ روک نہیں ہو سکتا تو اس میں گنجائش دی کہ جس طرف منہ ہے اس طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ لو اگر گھوڑے سے نیچے اتر کر نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا کہ لڑائی سخت ہے تو گھوڑے کے اوپر ہی بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لو اتنا سخت حکم ہے تو ایک تو ثابت قدم رہو اور دوسرا خوب اللہ کو یاد کرو میدان جہاد یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے اور اس موقع میں بھی اور ہر موقع میں اللہ کے رسول کی اطاعت بات جہاد ہو یا گھر بار ہو بازار ہو جہاں بھی ہو اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور خصوصاً جب اجتماعی معاملہ ہو اور جہاد کا معاملہ ایسی صورت میں امیر کی اطاعت بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کی کی جائے تاکہ کسی قسم کا آپس میں مجاہدین کے درمیان کا فرق نہ ہو جائے بلا تنازع آپس میں اختلاف نہ کرو یہ اصول دیا اگر آپس میں اختلاف ہوگا تو مدد چلو مزدل ہو جائے گی کمزور ہو جائے گی تھوڑے ہو جائے گی اور تمہارا روح ختم ہو جائے گا ثابت قدمی کے ساتھ رہو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو بس پھر صبر کرو ان اللہ صابرین اللہ صابرین کے ساتھ اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے تو بڑا تکبر کر رہے تھے ریا ناس ریاکاری کر رہے تھے اچھل رہے تھے بتا کہ ناچو لہو لعب کو کہتے ہیں ناچ گانا جب ابو سفیان کے لشکر کو مقابلے کو مسلمانوں نے پکڑنا چاہا تو وہ جدہ کے راستے سمندری راستے سے جان بچا کے مکہ پہنچ گیا تو ابو جہد نے لشکر مشرقین مکہ کا تیار کیا ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف تو ابو سفیان نے ابو جہد کو کہا کہ مقصد ہمارا حل ہو گیا ہے مجھے انہوں نے نہیں پکڑا وہ نہیں پکڑ سکے اور ہمارا پورا قافلہ خیر و حفیت کے ساتھ مکہ پہنچ گیا ہے تو ہم چھوڑو ادھر جا کر لڑائی کرنا کیا کرنا ہے سلام کرو تو یہ جہل کہنے لگا جس کو قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا کہ نہیں ہم ہر حال میں جائیں گے اور اس پر ڈھول والے الگ جمع کر لیے ناچنے والے الگ جمع کر لیے اور بڑی ریاکاری اور عجیب عجیب اشعار کتابوں میں لکھے ہیں اور یہ کہا کہ ہم وہاں جائیں گے اور اس جگہ میں جا کر محفل شراب منعقد کریں گے جہاں مسلمانوں کو ہم ختم کریں گے اور ڈھول اور رقص کریں گے یوں دعوتیں کریں گے وغیرہ ایسے بھی مطلب شبید اللہ اللہ مرون مفید یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکنے والے اور ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احاطے میں لیا ہوا تھا ان کا یہ تکبر والے باتیں جملے یہ سارا کچھ مزید جو کل بھی بات بتائی کہ بن مالک بن کنانا کا شخص جو ان سے ناراض تھا وہ مشرقین مکہ سے ابو جال کے سامنے آیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں میرا لشکر بھی ساتھ ہے ہماری آپس میں جو دوسرے لحاظ سے اختلافی باتیں ہیں وہ الگ ہیں لیکن اس معاملے میں میں تمہارے ساتھ ہوں حقیقت میں وہ سراقہ بن مالک نہیں تھا وہ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں نمودار ہوا ابو جہاں کے ساتھ ہو گیا اور دونوں ہاتھ پکڑ پکڑ کر میدان بدر تک کا راستے میں جو کچھ ان کا طریقہ تھا اور وہ کیا کہتا ہے شیطان ان کو ویسے کہ میں رحم الشیطان امان ہوں وہ وقال لا غالب لا غالب لكم اليوم من الناس آج کے دن تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا اتنی تمہاری پاور ہے طاقت ہے مطلب ایک خیالی طریقے سے کسی کو بھی اٹھانا بھرنا ہے یہ کوئی مشکل نہیں اس پر کیا فرق ہوتا ہے الفاظ کے ساتھ کسی کو بات لیتے رہنا وہ ان جا رہے ہو مزید یہ کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں میری پوری جماعت پورا لشکر تمہارے ساتھ ہے جب میدان جنگ میں آ کر شیطان نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر یہ مسلمانوں کا ہے اس میں فرشتے مدد نصرت کے طور پر اتر چکے تھے تو ہاتھ چھڑا دیا ابو جہاں سے کہنے لگا میں جا رہا ہوں میں کس آ کے واپس جاتا ہوں ابو نے کہا کیوں واپس جاتے ہو اتنے ٹائم سے تو آپ ساتھ آ رہے ہو بڑے دلاسے دلا رہے ہو کہ ہم غالب آئیں گے اور میں تمہارا انتظار اللہ کو تمہارا ساتھی ہوں گا وہ کہاں تو اس وقت کہتا ہے انی بری من کم میں اب تم سے بری ہوں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں انی بڑا مالا کرو کہ میں ایسا قافلہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سک رہے ہو اتنی بڑی جماعت مسلمانوں کا لشکر اتنا بڑا دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سک رہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ کی گرفت بڑی لگتا ہے کہ اس عمارت میں بہت سخت ہوگی لہذا میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا کل کے سبق میں بھی یہی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کے اس طرح اس عمارت میں بہت حکمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعلق تھیں کہ کفار جو انسانی صورت میں تھے یہ تو شیطان تھا اور گیا بھاگ گیا اس سے ایک نقصان تو یہ ہوا کہ پہلے یہ بڑے بہادر تھے اور این مارکے کے وقت ایک معقول جماعت کفار کی واپس ہو گئی تو اس سے بھی ان کے حوصلے پست ہو گئے یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کے اوپر سے مسلط تھی یہی وجہ ہے کہ جہاد پر جانا بعض دفعہ تو فرض عین ہوتا ہے بعض دفعہ فرض کفایا لیکن فرض کفایا ادا کرنے کے لیے بھی کوئی شخص اگر چاہے تو وہاں جب بالفیل فرض کفایا کی ادائیگی میں شریک ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر وہ فرض عین بن جاتا ہے جب وہ مجاہد یہاں سے چلا کر فرض کمایا وہ پورے علاقے کی طرف سے نمائندگی کر رہا تھا بھاگنے کی اجازت نہیں ہے آج پوسٹ دینے کی اجازت نہیں پوسٹ دلی بتانے کی اجازت نہیں اگر وہاں سے وہ واپس آتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہے وہ فرض